کچھ احادیث سے مبارک پیش کر کے اجازت جنا تین چیزوں کی وضاحت کرا گا انہوں کا عنوان ہے دین مذہب اور دنیا سبحان سبحان اللہ اللہ ایسی وضاحت کی شدید ضرورت ہے جب تک مسائل میں تمیز نہ ہو تو مسائل کا صحیح حکم واضح کرنا ہے ممکن ہی نہیں رہتا تیرا تین چیزاں ایک دین ہے ایک مذہب ہے ایک دنیا ہے عجیب گل یہ میں کسی جگہ سے دین تے مذہب دا فرق صرف تھوڑا جا بیان چیز پچھوں بعض جواہ راہ نے آخیا میری گل ہے اسی طرح کہ اگر کسی علاقے میں گھوڑا متعارف نہیں ہے اس میں گھوڑے کی بات کرنا ہے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا لیکن کیا کریں گھوڑا ہے کہ حقیقت اس سے نہیں ہو سکتا کیسے اس سے نظر کی جائے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اتنا مشہور ہے لیکن اگر کوئی اتنے اس درجے کی جہالت رکھتے ہوں کہ وہ گھوڑے سے بھی متعارف نہ ہوں تو ایسے لوگوں میری غلطی تھی کہ باقی وہاں پر میں نے یہ بات نہیں کرنی تھی کیونکہ لیکن میں نے دوسروں کو دیکھ کر کہا مجھے یہ خیال بھی نہیں مینو یہ خیال ہی نہیں گزریا کہ یار سیجی بندے بھی رہتے گل یہ سونے میرے سنیکی بھی آتی اردو بھی آتی پنجابی بھی آتی سنیکی کو لیکن میری ایک پریشانی میں سنیکی بیان کرا گا پھر روانگی نہیں بننی تصا آخنا پھر چس نہیں ہے میری زبان سنیکی لیکن روانگی نہیں بننی ہو گئی ہے پنجابی بول بول سمجھ آ جائے بالکل کجرا نہیں سمجھ آتی بول زندہ گزارش کہ دل جی کوئی گل نہیں کوئی ساڈے سے اگر اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ ناراض ہوتا ہے تو پیار ہوگی وہ حق بنتا ہے کیوں ہر انسان وہ آدھا ہوں ماں جاہل بندہ جیڑی شاید جاہل ہوتا ہے وہ دشمن بن جاتا ہے لیکن جہے ہر علم ہوتے ہیں علم والے بندے اگر وہ جہاز جہاز کی دشمنی تو درد تو سر تو ہاتھ گئے اس گل تو پریشان رہی کوئی گل نہیں جاہل ہے نا جاہل ہے جس وقت وہ سمجھایا جائے گا چلو آج نہیں کل نہیں کسی نے گسے جی گسا جس نے ٹھنڈا ہوئے گا سوچے گا سنے گا جا کے گا یار ٹھیک ہے مکالا میرے جاہل دی جہالت اور دشمنی تو گھبرا کے تے حق تو صرف نظر کر لینی اس ایسے ضروری مسئلہ کو اراض کر کے ٹر جانا یہ اچھی بات نہیں اس واسطے میں اس حقیقت نو کھولنا جناب کھولا جی۔ گا تین چیزوں کا کی فرق ہے دین مذہب اور دنیا تین دیا سرحد نے لہدا لہدا سرحد نے حدود نے دین دی حدود علیحدہ نے وہ احکام علیحدہ نے مذہب کے حدود علیحدہ نے وہ احکام علیحدہ نے دنیا دی حدود علیحدہ نے انہوں دے احکام علیحدہ نے ایسا تگڑ بگڑ کی سکھڑے سب رلا کے رکھ کھڑے کوئی پتہ ہی کو نہیں ایک ہے دین دا مذہب دا عرفی مانا عام تے ساڈے عرف دے اندر جڑا چلتا ہے وہ ایکو مان ہے دین تے مذہب دین بھی اسلام تے مذہب بھی اسلام یہ عام مت ناس آمیانہ سوکیانہ زبان ہے جی ہوئی چل رہا ہے علمی زبان میں نہیں علم دی زبان دین ہو رہے مذہب ہو رہے سبحان اللہ علم کلام تو کہا علماء نسان شریعت کی زبان دین ہو رہے تھے مذہب دین اسلام ہے اللہ تعالی نے اسلام نو دین آخیا ہے پورے قرآن حدیث کسی تھان سے مذہب نہیں آخر عند اللہ اللہ الاسلام دینکم نے کسی ساتھ نہیں فرمایا مذہب اسلام ہے قربان جاوا علماء کرام دی بارش دینی بارش دانی تو انہوں نے یہ ہوئی فرق سمجھ کے وضاحت فرمائی دین نو علیحدہ رکھے مذہب نو علیحدہ رکھا دین سمجھ آئی کہ نہیں آئی دین مذہب کا پہلا فرق یہ کہ دین اللہ رسول تے نبی دے وقت جو اللہ تعالی دا حکم نبی رسول دے واسطے نال ملتا ہے وہ دین کہ جیڑا جیڑا اللہ تعالی دا حکم کسے امام دے واسطے یعنی امام دے اجتہاد استخراج اور استمباد ملتا ہے مزہ مذہب کریں دین خدا رسول کا ہوتا ہے مذہب امام ہوتا ہے دین کی نسبت خدا رسول کی طرف کریں گے دین امام اعظم کا نہیں کہہ سکتے دین امام شافی کا نہیں کہہ سکتے دین امام مالک کا نہیں کہہ سکتے دین بابا فرید کا نہیں کہہ سکتے دین اللہ رسول کا کہیں گے کہ وہ اس کو ماننے میں سب شریک ہوتے ہیں اور جو مذہب ہوتا ہے وہ اماموں کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ دن نسبت اور ہوتے ہیں اگر ایک قاضی ہوئے مذہب عقیدے کے لحاظ والے قاضی بنتا ہے فکا کے لحاظ والے فکی بنتا ہے اس قاضی مذہب ہوئے دونوں امام کی طرف نسبت دیا گے اگر مذہب ہوئے فکی تو تامی امام نسبت کریں گے مثلاً آسانی ہے سارا سنی مذہب ہے ارے بھائی سنی مذہب کی کس مذہب کا ہے کس کس امام کا مذہب ہے سنی اور کسے آخر امام اعظم ابو علیفہ کسے آخر امام احمد بن امبل کسے آخر امام ابو الحسن شریف کسے آخر امام ماتوری دی کسے آخر امام آل سنت سبحان اللہ آلہ حضرت بریلوی سمجھ لگی لیکن سارے سارے اپنے عقیدے مذہب سے متفق نے اس واسطے انہوں سارا کا ایک چک بالکل ٹھیک وہ سمجھ آ رہی ہے سجڑوں کی نہیں آئی ان شاء اللہ عزیز ایک زد سے بنا جڑا ہوتا ہے نا بٹ وہ صرف توڑنی ہوتی بس بٹ ہوتی ہے زد ہوتی ہے یار کی بٹ زد میں کہوں کہہ رہا رواج نو آدت نو ایک راہ رواج آدت مشہور طریقہ ایک مروجہ چلیا ہوا بھی اسی طرح چلنا اس کے خلاف نہیں چلنا کیوں آگے نہیں گے داج نہیں دیں گے پیسے نہیں دیں گے شہرت نہیں ہونی عزت نہیں ہونی فلاں نہیں ہونا آگوں پتہ نہیں اگوں تو ستے کہ نہیں سدتے یہ ہوتی ہے وٹ اگر یہ بندہ توڑ دے اور حق بیان کرنے کا فرض بنتا ہے نبیا کے وارسوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ وٹ اور زد توڑ رواج نوڑ رواج دے پیچھے چلنے مردہ ہو جاتے ہیں فکر ختم ہو جاتی ہے مفکرین دا کام ہوتا ہے کہ جی روش چل رہی ہے اس روش تو ہٹ کے جی آدت چل رہی ہے اس آدت تو ہٹ کے جی رواج چل رہا اس رواج کو توڑ کے پھر جو حقیقت ہے انہوں بیان کر دینا یہ کہتے ہیں اسلام دے اندر تجدید حالے صرف سنے پھر کوئی پرواہ نہیں یعنی ان شاء اللہ باغ ناراض رہن کی گنجائش رہنی اور کا فائدہ ٹھنڈے دل سن لو توجہ ہے امام مذہب امام دین نبیا کا بولو فرق کی ہوا دین جہاں ہوتا ہے نبیا کا خدا کا عقیدہ مذہب امام کا عقیدے اسی سننی ہے یعنی مذہب مذہب ساڈا عقیدے کے اعتبار کا عقیدے ساڈا مذہب سنی فکا میں ساڈا مذہب ہنفی دین ساڈا فرقہ رکھنے لگا آل سنت فرقہ نہیں ہے آل سنت مذہب ہے فرقہ ہوتا ہے جڑا حق تو جدا ہو حق نو فرقہ کی آخر میں بے وقوف بندہ درخت کو ٹوٹا کسی نہیں آخیا درخت کو ٹوٹا وڈیا جاتا ہے جب وکرا ہو جاتا ہے اس کے اندر ٹوٹا ہو گیا جدو کسی درخت کو ٹوٹا پاس کرو گے جسو کسی مضبوط مٹھ کو کوئی حصہ چھوٹا پاسے کرو گے تو پھر مٹھ نو تو ٹوٹا نہیں آخنا اُن ٹوٹا آخنا جڑا لگا آل سنت یہ مذہب ہے یہ فرقہ نہیں بولو وہ ٹوٹے یہ حق یہ ثابت اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں توجہ ہے کہ نہیں رضو کر گرو سبحان اللہ دیدر ایک فرق یہ ہو گیا دین ہویا نبیاں کا مذہب امام فرق صاحب ظاہر ہو گیا ایک فرق ہو گیا کوئی بھی پوچھے عالم غیر عالم پوچھے بھی دین مذہب کی فرق ہوتا ہے تصا پہلا فرق ہے ہوئی دسو دین نبیاں کا ہوتا ہے مذہب امام کا ہوتا ہے توجہ نہیں فرمائی مذہب امام منسوخ کرنا ہے دین نو خدا رسول منسوخ کرنا ہے تا قرآن فرماؤں گا رکھو عند اللہ لیکن ادر وے سجڑا میں تینوں مذہب دے ہوں یہ بھی دس دیوا کہ مذہب حق بھی ہوں مذہب باطل بھی ہوں مذہب حق بھی ہوں مذہب باطل بھی ہوں مذہب ہدایت والا بھی ہوں مذہب گمرائی والا بھی ہوں وہ بھی مثال سمجھا مثال سمجھا کے پھر وہ مسئلہ بھی سمجھا دینا وا ادھر ویخ ایک بندہ ہے ایک بندہ وہ دس بندے مفتی صاحب یا کسی ہور دن مثال دے دینا ایک بندہ وہ دس بندے تصویر اتار دیں کی اتار دیں ایک بندے کی دس بندے تصویر اتار دیں کوئی تصویر اتار دیں وہ نک بتا چڑتا کوئی اک گٹا دینا بتا چکتا کوئی کن بتا چکتا کوئی گٹا ودا بتا چکتا کوئی کد ودا چٹا چکتا کوئی کوئی شاید کمی کر کسی فت کسی کمی نو بندے تصویر اتار دیں ایک بندہ تصویر جدو لینا ایک بندہ جب تصویر لینا ہے اصل ہوں تو اس طرح تصویر اتارتا ہے بندہ ایک تصویر دس نے نو فرق والی نے غلطی والی نے ایک صحیح ہے کوئی فرق نہیں پوری مطابقت سے پوری سے سمجھ آئی کہ نہیں ہوں آخو گے تصویر دس دیا دس اسے ہی نہیں ویکے گا گا وہی ہے لیکن پھر کچھ شک شبا پہنا شروع ہو جانا ہے کہ یار وہ نک ایڈا نہیں سی یہ نک کی بد گیا ہے وہ کن نہیں سڑے کن کدھر گئے ہیں کن کیوں بد گئے ہیں گھر ویک ہر بندے نے جب انہوں ویکنا ہے تھوڑا جا فرق محسوس کر کے کسی نہ شک شبے پہنا شروع ہو جائے گا لیکن جس بندے نو تصویر صحیح وکھائی جائے گی صحیح تصویر ویک کے وہ مطمئن ہوئے گا پریشانی کا شکار نہیں ہوئے گا ادھر ویگ جدو اصل نقل اصل دے مطابق ہوئے گی آخے گا صحیح تصویر دوسری بھی ادیاں ہی نے یہ بھی ادی ہے مگر وہ غلط نے تو امام نے لیے امام نے بزرگوں سے فرید ورگیا سنیا تصویر تصویر کو غلط زندہ سمجھ آئی ہے کوئی نہ اس پر غور کرو تو ایک سوال مقدر کا جواب دے گیا تین دیکھ کے پتا نہیں پھر تو کتوں نکل آیا وہ توجہ ہے سبحان اللہ بدھوا جہان بھریا پیا اکڑ مت کوئی نہیں فوٹوگرافی کا کوئی تھوڑا جانتا ہے کوئی پورا جانتا ہے کوئی کمی جانتا ہے آخر فرق رکھے نے اسی طرح اسلام تو دین اس کے کیوں فرقے بنے نے فوٹو لمن والے وکرے وکرے نے اور سمجھ لگی کی مطلب وہ سمجھ رہے کر کے جیڑی شہ نمجنے ادھر ویخ جیڑی دین دے جیڑے کمانو سمجھنے سے مجتہد تے امام دی عقل دی لوڑ نہیں سارے سمجھ لیندے نے جنو عام فہم کہندے نے اوتھے کبھی اختلاف نہیں سبحان اللہ انہاں نو کہندے نے ضروریات کے دین دین دے او ضروری کم جنہوں سمجھنے سے عام خاص عالم غیر عالم مفتی غیر مفتی ساری کو جائے ہوئے مثلاً خدا ایک کے ایمان نال دسو یہ مفتی کو پوچھنے کی لوڑ ہے جنت ہے دولت ہے پوچھنے کی لوڑ ہے آخرت کا تہار ہے پوچھنے کی لوڑ ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں بولنے نہیں اسی طرح نماز پنج نے شیا بابی سنی جس مذہب کا ویسے گا سب اسے متفق ہو گے طریقہ کے خلاف ہے اور تصویر بولو جا نارے تکبیر اچھا کے نارے تکبیر نارے رسالہ محمد کے اسلام محمد کے اسلام امام الغیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے سبحان اللہ ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا دین نو من سب کا اتفاق ہوتا ہے دوسرا فرق ہو گیا مذہب اختلاف ہو سکتا ہے انچارج تصویر وکری وکری ہو سکتی ہیں لیکن جی تصویر نے جیدیاں تصویر نے جیدیاں تصویر نے وہ اختلاف نہیں سمجھ لگی نے جی سجنا سے اختلاف ہو جائے کوئی وکرا نہیں وہ آ کے میں یہ نہیں میں کسی ہور دی لڑنا وہ کافر ہے بولو اے کافر وہ آخر نے جا مت نہ مننے تین نہ مننے تیسرا فرق ہو گیا تیسرا فرق ہو گیا پہلا فرق کی دسیا ہے دین نبیا کا مذہب امام دوسرا فرق کی دسیا دین کے مذہب رکھے ہوتے اللہ بولو دین کے مذہب تیسرا فرق دین نو نہ مننے نال کافر ہوتا ہے مذہب نہ مننے نال گمراہ ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنے فرق ہو گئے وہ فرق ہو ہو گئے سبق بھی سوکھا یاد یاد نہ تو نہیں نہیں علم اوکھیاں نچوڑ نے اللہ کے کے فضل سامنے دتا ہے جی پانی شکر کھول سمجھ آئی نہ جی میری کیوں نہیں نہیں سمجھے میں موڑ لگتا سبحان اللہ لفظ اور بدل بدل دیگر شروع ہو کہڑا لیکن مقصد سمجھانا ہے داد ذرا بولو کتنے فرق ہو گئے سنی مذہب نو نہ مننے دین اسلام کو مانے دین اسلام کے ہر مذہب ہر بات کو مانے سنی مذہب کو نہ مانے تو گمراہ کہیں گے کافر بھی کہیں گے بولنے نہیں لگا اگر سڈے دین کل یا جد نو نہ منے تو پھر کافر ہے دین نو نہ منع کافر ہو جاتا ہے مذہب نو نہ منع گمراہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی عقیدے والا مذہب عقیدے کے اندر اسی سننی ہے فکا والے مذہب نہیں فکا کے مذہب اگر کوئی ایک دوسرے کے مذہب کو نہیں مانتا تو گمراہ نہیں گمراہ بھی نہیں جی اصا ہنفی نے کوئی شافی نے سننی سنیا دیا شاخا نے سنیا دیا شاخا نے کوئی سننی ہنفی ہے کوئی شافی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حملی کوئی امام سفیان سوری کے من من والا ہر دکھ رہے ہیں کوئی چار مطلب چل رہے ہیں دنیا کے اندر اصل فکر من والے سارا حق سے سمجھنے کسی کو گمراہ نہیں آخر تا کر کے اصل فکر سارا بہت بات میرا ہمبلی ہے پیرا کا پیر ماننے اصل پیر روشن زمین ماننے اصل سارے سنی ہمیں شافی ہے حملی ہے مالکی ہے کوئی ہے اس بات کو اصل پیر کیوں ماننے اس واسطے ماننے ہیں کہ ساڈا پیر ساڈا پیر سڈے سنی عقیدے والا ہے جڑا عقیدہ ساڈا ہے وہی ہوتا ہے جڑا ساڈا ایمان ہے اسی طرح کا اس واسطے اصل غوث پاک میرا نال جڑا فکا کا اختلاف رکھنے اختلاف سمجھو ہے ہی نہیں اختلاف ہے ہی نہیں وہ سجنا سمجھ رہے جی میں پیشہ کا اختلاف ہوتا ہے کوئی موچی کام کرتا ہے کوئی ترخانہ کام کرتا ہے کوئی کہڑا کام کرتا ہے ہے بابے آدم کی اولاد کام کہڑے کرتے ہیں جی کام کرنے ایک دوسرے دے ایک دوسرے کو گمراہ نہیں آ سکتے اللہ وقت الا شریف والا نے اختلاف امتی رحمت رسول نے فرمایا میری امت اختلاف رحمت اختلاف نہیں کیونکہ نبی نے صحابہ عقیدے کا اختلاف ہو ہی نہیں اہل سنت و جماعت ہے سنت مانا طریقہ محمد باغ کا جماعت چبرا صحابہ کی مطلب اصا حضور کا وہ طریقہ رکھنے ہاں جہاں نبی نے صحابہ نے لیا ہے ہزور کا طریقہ دور بھی نال کو لے نہیں سکتا ہزور کے طریقے جو لینا ہے صحابہ نے جنا یہ مالکی کا مال ہے مطلب ہیں اتنے دے الف لام ہوے تو پچھوں واؤ لگ جاوے الف لام دی وجہ سے بل بڑھ جا باقی عربی کا بل لیا وہ ہو رہا وہ فرق نہیں پہ مال شال توجہ نہیں فرمائی بولو چلا ہوں قرآن پا کے جائے بل خبر ہوں تو کوئی آ کے آ کے چاہے کا مطلب قرآن دستا چند کو بل ہے مذہب مذہب ساڈا فکا ہنفی ہے ادا فکا دے اندر ایک دوسرے کو گمراہ نہیں آخر لیکن جدو عقیدے اختلاف پہنتا ہے پھر آخنا پہنتا گمراہ دنیا کا مخالف پھر گمراہ آخیا جاتا ہے لیکن کافر نہیں جنہ چر دین نو منے گا وہ دین جو والے اور جو امام دے خطا ہو سکتی اتنے غلطی ہو سکتی امام جو دین اتنے غلطی ہو سکتی نبی معصوم نے بولو اے نبی معصوم نے لہذا اتنے اتنے نہیں اختلاف رکھ سکتا کتنے رکھ سکتا لیکن جی جماعت صاحب صحابہ مذہب کو ہٹ کے مذہب بنا لے پھر گمراہ ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا لہذا سنی مذہب تو علاوہ گمراہ کہہ سکتے ہیں کافر نہیں نہیں جنہ دین دین نو نو گے مانتے دین کی ہے دین کی ہے جنہوں سارے من مثلا سڈا نبی آخری نبی نبی ساری جانتی ہر نبی عوام بھی خواص بھی بھی بھی بھی بھی جانتے جانتے جانتے جانتے جانتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں غیر غیر مفتی مفتی ہر طرح کا طبقہ جانتا ہے ہے سونا نبی نبی آخری ہاں، کیا ہوا سارے کوئی پیغام نہ نہ پہنچا ہوئے ہوئے وہ تو اور بات لیکن ان کے دار ہر کسی جگہ سے ممکن ہو سکتا ہے ورنہ آپ مسلمان یہ جانتے ہیں سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یہ سب اتفاق صحابہ دے دور تو لے کے کدی اختلاف نہیں مل سکیا دوجی رائے نہیں پیدا ہو سکی جدو بھی ہوئی ہے جدو بھی ہوئی ہے صحابہ کرام کے دورے قدر ہوئی ہے تو پھر انہیں کی کیتا ہے اس بندے کو قدر کر دیتا ہے جنہیں دعوی نموت کیتا ہے دلیل منگی نہیں سویا نہیں پوچھا نہیں کیتا کیوں کیوں دعوی کیا کرنا ہے نانا جب پہنچا فلانا جو حضور خواجہ غلام سریم اللہ مرزے پلیت مرزے نے آپ الفط لکھے سن اور آپ جب تک اس دے دعوی نبوت تو خبردار نہیں ہوئے وہ منافقت ورتدا رہا ہے آپ خط لکھتے رہے نے جس نے ظاہر ہوا ہے اس نبوت کا دعویٰ کیتا ہے آپ نے بالکل ختم کیتا ہے سلسلہ اگر یہ بات صحیح ہو ویسے علماء فرماتے ہیں خط و کتابوں کا کوئی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں لکھن والا جڑے ملفوظات ہو بندہ سکھا نہیں اس واسطے اگر ہو بھی صحیح تو بچ یہ گل لیا ممکن ہی نہیں جڑے مسئلے کے اتنے ایک عام مسلمان بندہ چپ نہیں ہو سکتا آجا غلام فرید ورگا چوکا ہو گیا سبحان اللہ بولو اے سبحان اللہ ہے ممکن ہے ایمان نال دسیا جی نہیں ہے یہ بھی خبردار کرنا ضروری سی اگر کسی کتاب پڑھو اور ویسے ہر بندہ یہ سمجھ جاتا ہے پڑھ کے کسی کتاب لکھیا ہوئے اسلام دے خلاف گل لکھی ہوئے دین دے خلاف لکھی ہوئے اگلا پہنچ جاتا ہے مزہ سنت کا نہیں مزہ سنت کا مسئلہ نہیں اگر کوئی نبی نبی کا پیدا ہونا جائز سمجھے سب مسلمان آخر کے کافر ہے کوئی ہوگا یہ کوئی ہے دوسری میرے جی ہو سکتا ہے ہر بندہ یہ رکھتا ہے لیے جتنا مرضی کو ملا ہوئے گا گا گا پیر ہوئے ہوئے جو گاڑی بیٹھا ہوئے اب مرزا ہے یہ کوئی تھوڑا مولوی تگڑا مول پہ وہ فکیل بنیا رہا پہلا مولوی بنیا پھر فقیر بنیا فقیر تو بعد جناب وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے ہے کہ نہیں تو ہر جدو پہ پہلے منی رکھا پہلا مسلمان منیا منیا جس وقت اس نبوت کا دعویٰ کیا سارے اٹھلوتے معلوم ہوا یہ مسئلہ ہی ایسا ہے یہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اتنے سارے مسئلہ ایک میں توجہ ہے کہ نہیں ہاں اگر کوئی حضور تو بعد نبوت دے اجرا جائز سمجھے اور آ کے حضور تو بعد نبی ہو سکتا ہے اور خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا خدا نو ایک مننی جنت بر حق مننی دوزخ بر حق مننی اور اسی معنی چ مننی جس معنی چ سارے مسلمان مانتے نے اگر کوئی آ کے جنت دوزخ جو ہے نا کوئی وجود نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اوتھے تسا جڑا کہندے جی اوتھے ہور فلان قصور کوئی محل نہیں بس یہاں پر دنیا میں لذت کے احساس کا نام جنت ہے تکلیف کے احساس کا نام جہنم ہے ہوں انہیں وہ مانا جنت دوزخ دا کیتا جڑا کسے مسلمان نے کیتا شیعہ کو پوچھے گا وہ بھی آخے گا جنت وہی ہے جی ہاں۔ سارے اہل بیت دس دے گئے جی مسلمان آخری نے پورا بھی ہے سارا کچھ ہے ٹھیک ہے سنی بھی آکے گا بھابی بھی آکے گا جہاں جنت نو کسی ہو لے جائے گا مسلمان نہیں کیونکہ دین وہی ہوتا ہے جی جن سارے منع کہ انہوں وہ مننا پہ جی سارے منن سبحان اللہ سمجھ آ گئی کہ نہیں دین وہی ہوتا ہے جنہوں سارے منن اور وہ مننا پہ جی سارے منع سبحان اللہ اساں جٹ وچ فتوی ٹھوک دیندے ہیں مذہب دے خلاف کوئی گل چل چل اینی تمیز نہیں بھی یار ویکھو تے صحیح او دین دے خلاف کا بولدا ہے مذہب کے خلاف کیا بولتا ہے کہ خلاف کیا بولتا ہے وہ تمیز کرا گے تو پھر ہی ہے وہ بولو چاہ اسی طرح توجہ غیرت پردہ ساری دنیا دے مسلمان ایک جڑا نہیں بھی کرے گا وہ آخے گا مولانا صاحب کام کرتا ہے لیکن آپ کو دین آتے غیرت مسلمان جیسے جناب نشانی پورا امتیاز سچی دسیا جی لازم سمجھنا اور گل لازم سمجھنا سمجھ اور گل اچھا سمجھنا پردہ ایک اچھی چیز ہے اور سارے اسلام نے پسند کیا یہ بھی ہر کسی کا اتفاق یہ سب دین کی گل ہے بولو شاہ اچھا۔ سب کا دیا گلا رہے دین دیا گلا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے وہ سنگیو Приятно. Приятно. اور دین بھی سمجھ آ گیا مذہب بھی سمجھ آ گیا مثال کافی ساری دے کے سمجھا چلے وہ مثال دے وہ دین دی فلانی مذہب دی فلانی دین دی فلانی مذہب دی اتنا یہ کچھ میں کھلارا جو کھلا رہا کاغل ہی کھلا رہا اس واسطے پا کے ہر پاسوں گل سمجھ آ جائے دین کی ہوتا ہے مذہب کی ہوتا ہے بس اتنا دین سوچ لو جنوں سارے مسلمان بھاوے کو گمراہ ہے بھاوے ہدایت والا ہے سارے انہوں کہتے ہیں دین سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے صدقے اور اور کے کافر ہوتا ہے انہوں نہ بنانا لڑا کونے مذہب نو نہ منن والا گمراہ ہو سکتا ہے اگر مذہب حق ہو جی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تصویر مطابقت ہوئے ہر بندے دیکھ کے یہ بالکل خدا نے بھی آخنا یہ جب خدا دیکھنا تصویر ہے جو نبیا کو دین سی ரசூல்லா ஷரீஃபுல்லாட்ட فقیر کی گل سنانا کلندر اقبال سنی فقیر سے آپ سیا گل واپس کر اللہ گا چکن آپ آؤ فرمانے میں آؤ دیکھا نماس ہر گھر گیا ہوں اگر نمیا نہیں پوری وراثت میں مال مار مال مار مارنا مال مار آیا ہند کر کے ہاں ہاں ہاں ان شاء اللہ جی ضرور سنا مجھے زندہ باد ہرسل دشمن کسی باطل کی پرواہ کر گیارول راول گیارول راول بچرو راوے نا یار ملدا دین کا مسئلہ سمجھ آ گیا سبحان اللہ مذہب بھی سمجھ آ گیا سبحان اللہ دین کا منکر کون ہوتا ہے مذہب دا شرط ہے کہ مذہب حق ہوے سبحان ہاں یہ بھی لگا ہے ہاں تصویر صحیح ہے پہلے علمی لفظ بولتا ہوں پھر میں دنیا کے علمی الفاظ کیا ہے دین دین اور مذہب دین اور مذہب کے ساتھ نہ نفین تعلق ہو نہ اس بات کیا مطلب جنو من من دین دین مذہب مذہب نہ نہ منیا جائے دا انکار نہ ہو دنیا مثلا فلانے کا رقبہ مربع ہے دو مربے مربع ہے ہے مکئی مکان پکے نے کچے بربے سڑک چاہیے کہ نہیں موٹر وے بنا چاہیے کہ نہیں کنا ہونا چاہیے کھلا ہونا چاہیے کہ چھوٹا ہونا چاہیے جنیا گڈیا چلنی چاہیے وہ سب ہاں بھائی فصل کہڑی کرنی چاہیے وہ مجھے کرنی چاہیے کڑک کرنی چاہیے مجھے کی کہڑی بنتی ہونی چاہیے کہڑی قسم ہونی چاہیے ہے ہاں جی میں مجھے کٹ کے گاوا کہ نہ گاوا پی رہے کی کرا میں یہ دنیاوی کام ہے سمجھ لگی یہ دنیاوی کام ہے اللہ منجیاں پیڑیاں دنیا دیا چیزاں یہ نہ اسلام نفی نال تعلق ہے نہ اسلام اس اس بات نال تعلق ہے میرے سونے نبی نے ایک حدیث فرمائی سی سامنے آ جائے بولو جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے میں تشریف لے آئے صحابہ کرام کھجورا کھجورا کی پیون کرتے سن کھجورا پیون کرتے سن جی آج اسکول اصول دوجا بندہ بیٹھا جان نر مادے کا پورا رلانا پہ بور نر مادے کا سکنا پہ رلانا پہ اسی طرح صاحب کرام کرتے سن حضور تشریف لیا فرمایا کی کر دے ارد کی ہزور ہے گھر فرمایا چھڑ دو تاکہ چھڑ دو صاحب چھڑ دیتا اگلے سال اگلے سال تصا جا دو خسی کھجور بےکار جی آؤں گیا پھل نہ آیا میرے آپ نام دار دیوار کا ڈنگر صاحب بھرا رکھی بھی آؤ گے یا پھول اللہ پھل بے کار ہو گیا حضور نے فرمایا تم آ جاؤ گے مورے دنیا کو یہ بخاری مسلم کے اندر تعبیر نخ تعبیر نخ لیا تلتی ہے نخل کہیں گے کیوں نکل رہا حضور نے فرمایا تو عالم بے امور دنیا کو تو سا اپنے دنیا دے کمہ نو بہتر جان دے جے اپنے دنیا دے کمہ نو بہتر جان دے جے کی مطلب آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شرح سمجھا نہیں سمجھ آئی واپس مانو کوئی فرق نہیں بولو تم ایسے ہلور دسنا چاہتے چل دے دیو میں دین جانا آپ پہلے جا دین دے جا گا وہ امام نے سمجھنا ہے ریا مسلا دونیا کا یہ تھی اپنی اکل سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ خدا یہ یہ مطلب نہیں نہیں نہیں نبی نبی نو سمجھ سمجھ سی او ہو فرق سمجھو ایک کہیں گے کو تھی عیب دا پہلو کٹ لینا وہ تصویر پتہ کی جنوں نتھو محمد نہ سبحان اللہ نتھو دنیا کے کما نو جانتا بولو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا دے کام میں حضور دی ہن گل نہیں میں دوجے فقیراں کرنا وا فقیراں جڑے زیادہ تر دنیا کے کما مصروف نہیں ہوں مشغول نہیں ہوں اقبال نے اسلام سوچتا رہتا سوال کیا مولا روم کے سونے دس دے کی وجہ ہے دنیا نو کیوں نہیں جانتا مولا روم جواب دیتا ہے فرما ہے اقبال آئے دس جیڑا آسمان تے اڈ سکتا ہے او زمین تے کیوں نہیں تر سکتا آسمان تے اڈنا اوکھا ہے یا زمین تے ترنا اوکھا ہے بولو اے فرمان نے گلا جڑا روحانی پرواز کر کے دل لطیف تو لطیف پیغام خدا بندی تک پہنچ جاتا ہے حاصل نہیں تفویض یہاں پر صرف تفویض مقصود ہوتی ہے اور تھی جانو یہ جی کام میں دخل نہیں دینا میں وہ سمجھا آیا جہاں تھے کائنات کسی کو سمجھ نہ آئے جی یہ کام جیسے تے آپس اکل کام کرتے ہیں رہی دنیا تک تھی آپ ہی نبیڑی رکھیا جی یہ کام میں دخل دینا میری شان کے خلاف ہے Hey! اپنے حبیب نو بولنے یعنی بنانے کوئی ایسا نہیں تعلیم دیتی دبا یم بغیلا کیوں نہیں دیتی مت کوئی سمجھے کہ حضور حضور اس لائق نہیں سن حضور اس لائق نہیں سن توجہ ہے کیا ہے ادھر نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا گل ضرور ہے جی میں رب اتنے فرمایا نا کوئی حل اچھا رب سونے کی فرمایا بماری فرمایا شیر اس واسطے نہیں سکھایا سونے نو جڑا میں سونے دے کلام سننے والا ہے وہ شان دیکھنا حضور دی شان دے اللہ فرماؤں مناسب ہی نہیں لائق ہی نہیں تا کر معلوم ہویا یہ دنیا کے کام اللہ تعالی نے حضور نو مصروف تا نہیں کیتا اس پاس تا نہیں آؤں کیونکہ یہ کم حضور دی شان دے لائق ہی نہیں تا کر کے میرے پاس بیٹا سونے ندی کا پتھرے ہنسر پات آپ نے میلی وہ مسلمان روٹی کی دعوت چلیا روٹی اچ برکت پواونی ہے روٹی کوئی گل نہیں بہت نکل ترقی ٹکر ٹکر ٹکر ٹکر پیچھے پیچھے پیچھے آسے گئی سب کے کے نظریہ ویگ زمین کا فرق ایک دے مومن نو نہیں چاہیے ہے گی دوجا آ جانی چاہیے فرق پائی بیٹھے ہیں نبی ایڈی عظیم شان ایڈی عظیم سوچ والے حضور سرکار اس گڑیا والے بچوں دنیا میرا دنیا تلک ہے میرا دنیا امتی جس میں اسی فکر میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں ایسی قدم کیوں رکھا ہوں یہ اجنا ہے میں آ جاؤں میں اللہ کے پیچھے کیوں چلا وہ سجنا معلوم ہو جاؤ امتی دنیا کے پیچھے نہیں امتی رسول کے پیچھے تو رہے دنیا گندی کھوٹی آگے امتی کے پیچھے دلیل ہوتے ہیں دلیل ہوتے ہیں جب ہوں دنیا نو جب یاد دی بھائی اگا تو میرے پیچھے اللہ سبحان اللہ لو یہ صحت کا پوچھا چلا جاندا ادھر دیکھو کرا گل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جدو زلیخا زلیخا جدو للکار وند سردیاں آ گئی سردیاں آ گئی کپڑے موٹے پانے چاہیے پتلے رسول اللہ دسے کوئی مولوی کب بھی ڈھنگ ہوگی ساری جانور بھی اتنے بکرا بالکل تاری گل ٹھیک ہے جی تھی تھوڑی جی توجہ فرماؤ نا دنیا کی پتا لگ گیا دنیا نہیں جانی ہے دنیا نہیں جانی جانی ہے دنیا نہیں جانی دنیا واسطے اقل والے چاہیے نے بے سمجھ نہیں سمجھ والے چاہیے نے جی سمجھ جی مشورہ کرنا دنیا واسطے تو سمجھ والوں کو بندہ مشورہ لیں گے ہاں راوا دسی کی کرنا چاہیے رشتے واسطے کی کرنا چاہیے فصل واسطے کی کرنا چاہیے کہڑا بیج چھٹنا چاہیے کپڑا کہڑی دکان تو لینا چاہیے دوائی کہڑے ڈاکٹر تو لینی چاہیے تجربے کار کہڑا ہے حکیم کہڑا ہے پاوے کافر ہے پاوے مسلمان ہے لیکن اتنے خیال رکھنا ہے دشمن نہ ہوئے دشمن نہ ہوئے دشمن نہیں تو مار دے گا دشمن نہ ہوئے ہے ہاں جی حسد نہ رکھنا ہوئے جگہ رکھنا ہوئے بے وقوفی نہ ہوئے تجربے کار دس میں تین دسا میرا نبی کی سارے جگ نو جان گا دس وہ کہہ میرے کو پوچھ جی میں تینوں دس دے تو پال اتنے رہ جب گلاب دسے گا تو روز ہی بہت بڑے فکیر ہوئے ولی اللہ میاں شیر ربانی دور کے اندر آپ کے بیٹے سن نور محمد سرکار رحمہ اللہ آپ نہ مناظرہ ہو گیا انہیں آخیا نہیں علم گیا انہیں آخیا ہے انہیں آخر نہیں انہیں آخیا ہے انہیں آخیا چڈو یار اج مناظرا اس گل تو تین پوچھ تو میں تین دساں گا پوچھ جو پوچھنا منہ ہی بند ہو گیا بولن کی تو بھی بولو کسی جو عالم فقیر سے سوال کیتا ہے حضور معراج سے گئے ہیں بالکل حق سنا تو معراج جی اسمان کی میں پاٹ گیا انہاں کہ میں تینوں نہیں دس آپ نے کپڑا انج پڑیا فرمایا سامنے ستون ہے کندھا ہاں، کندھا کندہ شابت ستون دے آر پار کر آگے سمجھ لیکن اگلی میں گل کرنا کدی اج بھی مناظرہ ویکیا کہ تیرا دین کی ہے میرا دین کی ہے وہ مناظرہ کریے بولو دو ہزار میرا مدد فلانے میرا مدد مسلمان ادھر میں دین بدل سکتا ہے بولو اتنا بلند دل لے گیا اتنے اچھے درجے کی گل پہ کرنا روئے زمین دے کے آجز نہ ہوئے تو میری زبان واڑ عرب عجم میری اس ساری تقریر اور بحث کے آگے اگر بول جائے یہ رد کر دے میرا رد نہ زبان دی اچھا۔ اچھا۔ اور میں سوال کرنا صرف جی۔ دین دین جڑا ہے وہ تبدیلی کی گنجائش ہوتی بولو وا کاٹا کمی بیشی بدل لینا کٹا لینا بدا لینا مرضی آئی نہ رکھ لو مرضی آئی نہ رکھ لو ہلا لو ہرا کرو ہرا لو ہلا کرو جی مرضی بدل لو دین ہوتا دین جی ہوتا ہے وہ مننا پہنتا ہے یا دین کو بدل سکتے جی بولو اگر کوئی مائی دار کر دین بدل سکتا ہے اور سے بدلنے کے بعد اور یہ نظریہ رکھنے کے بعد بندہ مسلمان رہتا ہے مطلب ہے دین تبدیلی کی گنجائش ہے پر اینی گل بھی سمجھتے جی کہ ووٹ ہمیشہ اتنے ہی چلتے ہیں جتنے تبدیلی کی گنجائش ہو ایک سوال میں نے کیا کیا دین چ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جی سارے ہی مننا پہ بولو ہی انہوں رکھنا پہن چ کسی طرح تبدیلی کی گنجائش اگر کوئی تہن آخ کوئی مسلمان تنوع آخے تھوڑا رسول آخری نہیں میرا رسول آخری نہیں منو گے اگر وہ آتے کہ اس دوتے ووٹ کراؤ رسول آخری نبی ہیں یا نہیں منو گے کیوں دھیان نہ جانا توجہ نہ ہونی گلتی نہیں ہوتی لیکن توجہ توجہ دھیان دھیان تو تو بعد سیاح بندہ بندہ اگر میرے خیال سے سے بزرگ بزرگ نہیں نہیں کیتا کیتی رستے پٹکیا جا رہا جانا کسی اور لگا جانا دھیان اپنے اگر کوئی بچہ راہ مل گیا بابا جی تے کوئی چھوٹے تو چھوٹا بندہ چشتی ورگا اٹھ کے تے ہلان لگ پلے سرکار آ کے کھولو تو لڑنا نہیں چاہیے وہ گڈیوں تھلے نہیں اتارنا چاہیے یہ تو چھیتی ہی اتار چاہ چیٹا ڈرائیور کٹی پہ چلا سی اندر سی بابا جی آخ مانتے تین فرما دے ٹوپی چوک کے فرماندنی سکھاؤ میں یہ زمین تو نہ چھٹکی جائے مذہب آس مناظر نہیں منازرا بھی نہیں مذہب اتباس مناظرے ہو سکتے بھی نہیں ہو سکتے دین ہر صورت مننا ہے ہر صورت سارے عوام مننا پہ وہ سرب دین تبدیل بھی ہو سکتی معلوم ہوا دین ووٹ والی شہ بنا ووٹر والی شہ بنا دین ووٹ منگنے کا مطلب یہ تبدیلی والی شہ بنا یہ بھی اسی طرح ہی دنیا واگ جی کٹر بدل جاتے ہیں اویم دین بدل سکتا ہے جی کٹر بدل جانا ہے اویم دین بدل سکتا ہے جی سڑک بدل جاتی ہے اویم دین بدل سکتا ہے جی جناب جی ہسپتال بدل جاتے دنیا جواب دیتے ہوئے جو نام بے وقوف دوستوں کا جواب دیا ہے جو کہتے ہیں جائیں گے تو اسمبلی میں دین کی بات کریں گے اسمبلی میں دین کی بات تو کب کریں پہلے یہ دین اسمبلی کی چیز ہو چودہ سو سال کی تاریخ کبھی محلے مشاورت دین کو نہیں بنایا گیا مذہب پر ہوتے رہے ہیں شورا اس طرح تو بنی ہے عمر ہونا چاہیے ابو بکر ہونا چاہیے علی ہونا چاہیے عثمان ہونا چاہیے کون ہونا چاہیے شخصی انتخاب کے لیے مشاور وہ کبھی ہونا صاحب اگر میں بھی کچھ ہے رمضان دے روزے ہونے چاہیے چور دا ہاتھ کٹنا چاہیے کہ نہیں حضور نو مننا چاہیے کہ نہیں بھائی اج کٹھے کرو سارے آؤ دسو نبی پاک نو آخری کبھی مننا چاہیے کہ نہیں اگر اسلام کی تاریخ میں یہ مجاب مشاورت یہ مباحثہ یہ مناظرہ یہ مکالمہ کیڑا ہونا چاہیے دنیا واسطے دے باوے گلا مذہب دے دین نو بھی کٹو کی تھان رکھ لے مجھے تین بجے مغرب مگر ایک ایک آپ آپ گل کرنا آخی کام کرنے رواج پیڑا پی گیا کی گسا جدو آوے تگڑیا سے آئے مٹانے ہاں۔ ہاں۔ ہاں، اللہ رکھے جی۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ اے وہ میرے بھائی سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جدوں کسی کسی مسئلے تنقید کرنی ہوتی شخص بارے اس طرح نام اگلا مقصود بےزتی نہیں ہوتی اسلام اس واسطے اصلا پتہ نہیں کنے مجرے اللہ پوش نے کنے اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو تھی آخو جناب یہ دسو بھی اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے مثلا میں ایک موٹی جی مثال دوں کسی بندے کسی بندے کوئی بدکاری کی جن لٹی گئی اسلام پردہ پسند کرتا نام لین تو میرے جناب فلانا اگر ایسا کوئی ایسا کام کرے تو اس کا کیا حکم ہے جدو دساں گے اگلا آپ ہی سمجھ جائے الکنا یا تو اگلا کو منسری خدا یہ مطلب نہیں ہوتا سمجھ نہیں مثلا ہوں ایک بندہ پوچھتا داڑی مناو کی ہوں ضرور آخنا ہے فلانا جدو اسی دساں گے کہ میاں منانا بار بار گناہ ارادہ رکھتا بن جاتا ہے اگلے نو واپس سمجھ آ جانی نشانہ بنا کے گل کرنا اچھا ہے باقی میں غیرت گل بھی سنا دیا سارا کچھ سنا دیا کیا مسلمانوں نہیں کہ یار اس طرح کرنا کسی بھی دھی جائے یعنی ہاں۔ کسی کی تھی پیر تو مٹھیاں پرانی یہ جی، کوئی جائز دوسرا مسئلہ بروکر کا تصا پوچھا بروکر تصا کلو آخر جی جی میں میں فرمایا ہے بھائی اکا مکا مکا مکا تی سد یہ روپے روے تو فرما دینے اینے میرے لکھ دس لاکھ کا سودا ایک لاکھ میرا بالکل حق بنتا انہیں محنت کی وطن سرم کیا وہ حق بنتا اپنے سکتا ہے بار صورت <clears throat> میں جو کچھ سمجھانا حدیث سنا کے اجازت چاہتا راہ روکنے راہ بند کرنے کنٹینر چھٹ دینے اس کے راہ دے جناب جی پیر جلا کے کھلو رہنا بہ رہنا گڈیا کھلوتی بندے مرتے پہ تباہ ہوتے پہ پاوے جو مرضی ہو جاوے یہ بھی اصا شیطانی طریقے پھڑے نے پاک محمد کریم میں پہلو دس چڈیا میں بخاری مسلم کا سامنے میرے کو چھ حدیث دیا کتابیں پہ کٹھی میں سوائے نسائی شریف تو باقی ساری نسائی میں متلے نہیں ہو سکیا نسائی تو باقی ساری بتا سکنا کہ سونے نبی نے راہ تو موزی شہ ہٹاون دیکھی دی شان دسی مسلمانوں میں ایک صرف ترجمہ کر دینا حدیث کا سونے نبی نے فرمایا ایک شخص جنہیں کدی کوئی نیک عمل نہیں سی کیتا رستے میں جا رہا سی دیکھا ہے کنڈیا ٹھہری پی سی رات حضور نے فرمایا انہیں راہ تو ہٹایا اللہ تعالیٰ فشا کر اللہ ہو لو فکا اللہ اللہ تعالیٰ نے گل خدمت قبول بخش شوبا لائی اگلا ہر اگان کریب حضور نے فرمایا ایمان نے سکر کو گھر کو شوبے نے اتنے گنڈے گنڈے ہٹا کے کے بخشا جا سکتا ہے سونے امام حسین راہ راہ نہیں روکے روکے روکے سچی دسی ہوئے آپ کہڑے پاس ٹور پائے شراب بنا ل اگر کسی کسی تو شکوا شکوا ہے ہے وہ وہ گھر جا کے باہر بیٹھا بیٹھا ساری زندگی یہ بنتا اگے مسافر مسافر سونے رابے کا کا رحم رحم کیتا چار فرضوں کی بجائے میں دو دو دو فرض فرض کر دیتے ہیں رب کرے گرا پورے سواب دیتا ہے سنتا نہ پڑھ متر نہ پڑھ فرض دو پڑھ سواب مالک تین پورا دے گا انہیں دو فرض کٹائی اسی واسطے پڑھ نہ پڑھ باقی دے لیکن دو فرض نہ پڑے گا سواب تین پورے دے گا دو فرض انہیں گٹا دیتے ہیں رب فرض گٹا دیتے ہیں اور امام اہل سنت پر سنو حدیث میں سنائیے حدیث میں سنائیے انہوں نے میں حال حدیث کٹ دیتی ہیں یعنی کٹن کا مطلب ہے کہ پاسے تک کی میں نہیں سنائی وقت کے پیش نہیں امام اہل سنت یہ انہوں نے واسطے جڑے آ کر میں حدیث ماننا تے پھر سڑک تے بیٹھے ہوں کہ کہتی حضرت صاحب بخاری مسلم میں تیوی لکھے سبحان اللہ حیا نہیں یعنی جی ہاں۔ جی کوئی آلہ حضرت کا فتوا منہ تو جلد نمبر تری صفحہ نمبر سات سو چوبی آپ کو پوچھا گیا حضور ملاد کرتے ہیں گلیاں بند کر کے گلی ڈک کے ملاد کرتے ہیں کی حکم ہے فرمایا کیا پوچھتے ہو راستے پر تو نماز مکرو ہے کیونکہ آمہ آمت الناس کے حق میں مداخلت ہے نماز پڑھنا مکرو فرمایا تھی ملا کر پڑھ پوچھتے جی میرے یہ مطلب ہے آلہ حضرت دسیا گلی ڈک کے مسلمانوں دلیل کر کے ملاد نہ کرے نا یہ ملاد کرنے چنگا ہے سمجھ ایک ہوں وہ دھیر ابھی گل ہی نہیں کرتے ابھی سڑک بناو گے ابھی گھر بناو گے ابھی پلان کرا گے لوگ آخر مول جی جی دین لگ پاس سانوی چاہیے یہ ہو جلسا اسلامی نارا شیر کی للکار ہے یہ تو سیاسی نارا شیر کی للکار ہے سیاسی نارا مطلب یہ نکلا بھی تیرے نزدیک مذہب چوئی ہوں میں پوچھنا کہ مولا علی شیر کیوں آتے پر گل تو وہی ہے کہ رواج بھڑے پہ جانا انہوں نے خلاف بولنا انہوں نے خلاف سننا انہوں نے خلاف دیکھنا بہت اوکھا ہو جاتا چلو شروع ہی گیا ابھی رنگ پچھاڑنے ہاتھ رکھ کے حکیم کو سارا کچھ بیچ دیں گے بولیوں کے کسرے والے تنگ کرتے پلاؤ پوری بوتل پلا لو میرا جڑا فرض سی بات نہیں تو میں دسیا جو جو دسیا دسیا میں میں دسیا اگر اس کو سمجھ گیا تو سب کچھ ارے میرے بھائی میں لاہور سے اس کام کے لیے نہیں آیا یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں دیر غازی خان میں آپ کو یہ مسائل بتانے والے بہت بیٹھے ہیں مجھے اس میں مسائل کے لیے نہیں بلایا گیا آپ کے علاقے خالی نہیں ہے اس کرام کر بیٹھ کے ایسے مسائل بتا سکتے ہیں ہمارا کام ایسے مسائل مسائل بتانا ہے جن کی جن مسائل کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی سکتے ہیں میں آپ سے پڑھوں Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet.